خودی منشی پریم چند منی جس سمے دلدار نگر میں آئی اس کی عمر پانچ سال سے زیادہ نہ تھی وہ بالکل اکیلی نہیں تھی ماتا پتا دونوں نمعلوم مر گئے تھے یا کہیں پردیس چلے گئے منی کیول اتنا جانتی تھی کہ کبھی ایک دیوی اسے کھلایا کرتی تھی اور ایک دیوتا اسے کندھے پر لے کر کھیتوں کی سیر کرایا کرتا تھا پر وہ ان باتوں کی چرچا کچھ اس پرکار کرتی تھی کہ جیسے اس نے کوئی سپنا دیکھا ہو خواب تھا یا سچی گھٹنا اس کا اسے گیان نہ تھا جب کوئی پوچھتا تیرے ماں باپ کہاں گئے تو وہ بیچاری کوئی اتر دینے کے بجائے رونے لگتی اور ایسے ہی ان سوالوں کو ٹالنے کے لیے ایک طرف ہاتھ اوپر اٹھا کر کہتی اوپر کبھی آکاش کی طرف دیکھ کر کہتی وہاں اس اوپر اور وہاں سے اس کا کیا ارتھ تھا یہ کسی کو معلوم نہ ہوتا شاید منی کو بھی یہ سب کچھ معلوم نہ تھا بس ایک دن لوگوں نے اسے ایک پیڑ کے نیچے کھیلتا دیکھا اور اس سے ادھک اس کی بابت کسی کو کچھ بھی پتہ نہ تھا لڑکی کی صورت بڑی پیاری تھی جو اسے دیکھتا موہ جاتا اسے کھانے پینے کی کچھ چنتا نہ رہتی جو کوئی بلا کر کچھ دے دیتا وہی کھا لیتی اور پھر کھیلنے لگتی شکل صورت سے وہ کسی اچھے گھر کی لڑکی معلوم ہوتی تھی غریب سے غریب گھر میں بھی اس کے کھانے کو دو کور تتھا سونے کو ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کی کمی نہیں تھی وہ سب کی تھی اس کا کوئی نہیں تھا اس طرح کچھ دن گزر گئے منی اب کچھ کام کرنے کے قابل ہو گئی کوئی کہتا ذرا جا کر تالاب سے یہ کپڑے تو دھولا منی بنا کچھ کہے سنے کپڑے لے کر چلی جاتی راستے میں کوئی بلا کر کہتا بیٹی کنویں سے دو گھڑے پانی تو کھینچ لا تو وہ وسطر وہیں رکھ کر گھڑا لے کر کنویں کی اور چل دیتی کوئی کہتا ذرا کھیت سے تھوڑا ساگ تو لا لا دے اور منی گھڑے وہیں رکھ کر ساگ لینے چلی جاتی پانی کی پرتیکشا میں بیٹھی ہوئی عورت اس کی پرتیشا کرتے کرتے تھک جاتی کنویں پر جا کر دیکھتی ہے تو گھڑے رکھے ہوئے ہیں وہ منی کو گالیاں دیتی ہوئی کہتی آج سے اس کل مہی کو کچھ کھانے کو نہ دوں گی کپڑے کی پرتھا میں بیٹھی ہوئی عورت اس کی راہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی اور کرودھ میں تالاب کی طرف جاتی تو کپڑے وہیں پڑے ہوئے ملتے تب وہ بھی اس کو گالیاں دے کر کہتی کہ آج اس کو کھانے کو کچھ نہیں دوں گی اس پرکار منی کو کبھی کبھی کچھ بھی کھانے کو نہ ملتا اور تب اسے بچپن یاد آتا جب وہ کچھ کام نہ کرتی تھی اور لوگ اسے بلا کر بھوجن کھلا دیتے تھے وہ سوچتی کس کا کام کروں اور کس کا نہ کروں جسے جواب دوں وہی ناراض ہو جائے گا میرا اپنا ہے ہی کون میں تو سب کی ہوں اس نردھن کو یہ نہ معلوم تھا کہ جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا وہ دن کتنے اچھے تھے جب اسے کھانے پینے کی اور کسی کی پرسنتا اپرسنتا کی پرواہ نہ تھی دربھاگیہ میں بھی بچپن کا وہ وقت چین کا تھا کچھ دن اور گزرے منی جوان ہو گئی اب تک وہ عورتوں کی تھی اب مردوں کی ہو گئی وہ سارے گاؤں کی پرمیکا تھی مگر اس کا کوئی پریمی نہ تھا سب اس سے کہتے میں تم پر مرتا ہوں تمہاری جدائی میں تارے گنتا ہوں تم میرے دل و جان کی مراد ہو لیکن اس کا سچا پریمی کون ہے اس کی اسے سوچنا نہ ہوتی کوئی اس سے یہ نہ کہتا کہ تو میرے دکھ درد میں شریک ہو جا سب اس سے اپنے ہردے کا گھر آباد کرنا چاہتے تھے سب اس کی نظر پر ایک مدم سی مسکراہٹ پر قربان ہو جانا چاہتے تھے پر کوئی بھی اس کی باہ پکڑنے والا اس کی شرم رکھنے والا نہ تھا وہ سب کی تھی اس کی محبت کے دوار سب پر کھلے تھے پر اس پر کوئی بھی اپنا تالا نہ ڈالتا جس سے پتا ہوتا کہ یہ اس کا گھر ہے اور کسی کا نہیں وہ بھولی بھالی لڑکی جو ایک روز نہ جانے کہاں سے بھٹک کر آ گئی اب گاؤں کی رانی تھی جب وہ اپنے انت وکشوں کو ابھار کر روپ گرو سے گردن اٹھائے نزاکت سے لچکتی ہوئی چلتی تو من چلے نوجوان ہردے تھام کر رہ جاتے اس کے پیروں تلے آنکھیں بچھاتے کون تھا جو اس کے سنکیت پر اپنی جان نہ نثار کر دیتا وہ اناتھ لڑکی جسے کبھی گڑیا کھیلنے کو نہیں ملتی تھی اب ہردیوں سے کھیلتی تھی کسی کو مارتی تھی کسی کو جلاتی تھی کسی کو ٹھکراتی تھی تو کسی کو تھپکیاں دیتی تھی کسی سے روٹتی تھی تو کسی کو مناتی تھی اس کھیل میں اسے قتل اور خون کا سا آنند ملتا تھا اب پاسا پلٹ چکا تھا پہلے وہ سب کی تھی کوئی اس کا نہ تھا اب سب اس کے تھے پر وہ کسی کی نہ تھی اسے جس چیز کی کھوج تھی وہ اسے کہیں نہیں ملتی تھی کسی میں وہ ہمت نہ تھی جو اس سے آ کر کہتا آج سے تو میری ہے اس پر دل نیوچھاور کرنے والے بہتےرے تھے پر سچا ساتھی ایک بھی نہ تھا اصل میں ان سر پھروں کو وہ بہت نیچی نظر سے دیکھتی تھی کوئی اس کی محبت کے یوگیہ نہیں تھا ایسے پست ہمتوں کو وہ کھلونوں سے زیادہ اہمیت نہ دینا چاہتی تھی جن کا مارنا اور جلانا ایک منورنجن سے زیادہ کچھ نہیں جس سمے کوئی نوجوان مٹھائیوں کے تھال اور پھولوں کے ہار لیے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو اس کا دل چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لوں اسے وہ چیزیں کال کوٹ ہلاحل جیسی لگتی اس کی جگہ وہ روکھی روٹیاں چاہتی تھی سچے پیار میں ڈوبی ہوئی گہنوں اور اشرفیوں کے ڈھیر اسے بچھو کے ڈنک جیسے لگتے اس کے بدلے وہ سچی اور دل کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں چاہتی تھی جن میں پریم کی سگندھ اور سچائی کا گیت ہو اسے رہنے کو محل ملتے تھے پہننے کو ریشم کھانے کو ایک سے ایک وینجن پر اسے ان وستوؤں کی آکانکشا نہ تھی اسے آکانکشا تھی پھوس کے جھونپڑے اور موٹے موٹے سوکھے کھانے کی اسے پران گھاتک سدھیوں سے پران پوشک نشیت نشیت کہیں ادھک تھے کھلی ہوا کے مقابلے میں بند پنجرا کہیں ادھک چہتا ایک روز ایک پردیسی گاؤں میں آ نکلا بہت ہی کمزور دین ہین آدمی تھا ایک پیڑ کے نیچے ستو کھا کر لیٹا ایک منی ادھر سے جا نکلی مسافر کو دیکھ کر پوچھا کہاں جاؤ گے مسافر نے بے رخی سے اتر دیا جہنم منی نے مسکرا کر کہا کیوں کیا سنسار میں جگہ نہیں اوروں کے لیے ہوں گی میرے لیے تو نہیں دل پر کوئی چوٹ لگی ہے مسافر نے زہریلی ہنسی ہنس کر کہا بد نصیبوں کی قسمت میں اور کیا ہے رونا دھونا اور ڈوب مرنا یہی ان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے پہلی دو منزل تو طے کر چکا اب تیسری منزل اور شیش ہے کوئی دن وہ پوری ہو جائے گی اور بھگوان نے چاہا تو بہت جلد یہ ایک چوٹ کھائے ہوئے دل کے شبد تھے اوشیہ اس کے پہلو میں دل ہے ورنہ یہ درد کہاں سے آتا منی بہت دنوں سے دل کی تلاش کر رہی تھی بولی کہیں اور وفا کی کھوج کیوں نہیں کرتے مسافر نے نراشا کے بھاؤ سے جواب دیا میری تقدیر میں نہیں ورنہ میرا کیا بنا بنایا گھونسلہ اجڑ جاتا دولت میرے پاس نہیں روپ رنگ میرے پاس نہیں پھر وفا کی دیوی مجھ پر کیوں کر مہربان ہونے لگی پہلے سمجھتا تھا کہ وفا دل کے بدلے میں ملتی ہے اب پتا ہوا کہ اور چیزوں کی طرح وہ بھی سونے چاندی سے خریدی جا سکتی ہے منی کو معلوم ہوا کہ میری نگاہوں نے دھوکہ کھایا مسافر بہت کالا نہیں کیول سانولا تھا اس کا ناک نقش بھی اسے آکرشک جان پڑا بولی نہیں یہ بات ٹھیک نہیں تمہارا پہلا وچار ٹھیک تھا یہ کہہ کر منی چلی گئی اس کے دل کے بھاؤ اس کے سیم سے باہر ہو رہے تھے مسافر کسی وچار میں ڈوب گیا وہ اس سندری کی باتوں پر غور کر رہا تھا کیا سچ مچ یہاں وفا ملے گی کیا یہاں بھی قسمت دھوکھا نہ دے گی مسافر نے رات اسی گاؤں میں کاٹی وہ دوسرے روز بھی نہ گیا تیسرے دن اس نے ایک پھوس کا جھونپڑا کھڑا کیا منی نے کہا یہ جھونپڑا کس کے لیے بناتے ہو مسافر نے کہا جس سے وفا کی آشا ہے چلے تو نہیں جاؤ گے جھونپڑا تو رہے گا خالی گھر میں تو بھوت رہتے ہیں اپنے پیارے کا بھوت بھی پیارا لگتا ہے دوسرے روز منی اس جھونپڑے میں رہنے لگی لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا کہ منی اس جھونپڑے میں رہ ہی نہیں سکتی وہ اس بھولے مسافر کو اوشیہ دگا دے گی یہ ایک عام خیال تھا مگر منی پھولی نہ سماتی تھی وہ نہ کبھی اتنی خوبصورت دکھائی پڑی تھی نہ کبھی اتنی خوش اسے ایک ایسا آدمی مل گیا تھا جس کے پہلو میں ہردے تھا لیکن مسافر کو دوسرے دن یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہاں بھی وہی ابھاگا دن نہ دیکھنا پڑے روپ میں وفا کہاں اسے سمرن ہو آیا کہ پہلے بھی اسی پرکار کی باتیں ہوئی تھیں ایسی ہی قسمیں کھائی گئی تھیں ایک دوسرے سے وعدے کیے گئے تھے لیکن ان کچے دھاگوں کو ٹوٹنے میں کتنی دیر لگی وہ دھاگے کیا پھر نہ ٹوٹ جائیں گے اسے کھڑک مزے کا سمے بہت جلدی بیت گیا اور پھر وہی مایوسی اس کے دل پر چھا گئی اس مرہم سے بھی اس کے جگر کا زخم نہ بھرا تیسرے دن وہ سارا دن اداس اور چنتت بیٹھا رہا اور چوتھے روز لاپتہ ہو گیا اس کی یادگار کیول اس کی پھوس کی جھونپڑی رہ گئی منی دن بھر اس کا راستہ دیکھتی رہی اسے امید تھی کہ وہ ضرور آئے گا کنتو مہینوں گزر گئے اور مسافر نہ لوٹا کوئی خط بھی نہ آیا لیکن منی کو آشا تھی کہ وہ ضرور آئے گا سال گزر گیا پیڑوں میں نئی نئی کونپلیں نکلی پھول کھلے پھل لگے کالی گھٹائیں آئیں بجلی چمکی یہاں تک کہ جاڑا بھی نکل گیا پر مسافر نہ لوٹا لیکن منی کو اب بھی اس کے آنے کی امید تھی وہ ذرا بھی فکر مند نہ تھی نہ ہی بھے بھیت وہ دن بھر مزدوری کرتی اور شام کو جھونپڑے میں پڑ رہتی کنتو وہ جھونپڑا اب اس کو ایک سرکشت قلعہ تھا جہاں سر فروں کے نظر کے پاؤں بھی لنگڑے ہو جاتے تھے ایک روز وہ سر پر لکڑی کا گٹھا لیے چلی آتی تھی ایک رسیا نے چھیڑ کھانی کی منی کیوں اپنے سکمار جسم کے ساتھ ہی انیا کرتی ہو تمہاری ایک کرپا درشٹی پر اس لکڑی کے برابر سونا تم پر نچھاور کر سکتا ہوں منی نے بڑی نفرت کے ساتھ کہا تمہارا سونا تمہیں مبارک یہاں اپنی محنت پر بھروسہ ہے کیوں اتنا اتراتی ہو وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا منی نے اپنے جھونپڑے کی طرف سنکیت کر کے کہا وہ گیا کہاں جو لوٹ کر آئے گا میرا ہو کر وہ پھر کہاں جا سکتا ہے وہ تو میرے من میں بیٹھا ہوا ہے اسی پرکار ایک دن ایک اور پریمی جن نے کہا تمہارے لیے میرا محل حاضر ہے اس ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے کے اندر کیوں پڑی رہتی ہو منی نے گرو سے کہا اس جھونپڑے پر ایک لاکھ محل نیوچھاور ہیں یہاں میں نے وہ وستو پائی ہے جو کہیں اور نہ ملی تھی اور نہ ہی مل سکتی ہے یہ جھونپڑا نہیں یہ میرے پیارے کا دل ہے اس جھونپڑے میں منی نے ستر برس کاٹے مرنے کے دن تک اسے مسافر کے لوٹنے کی آشا تھی اس کی آخری نگاہیں دوار کی طرف لگی ہوئی تھیں اس کے خریداروں میں کچھ تو مر گئے کچھ زندہ ہیں لیکن جس دن سے وہ ایک کی ہو گئی اسی روز اس کے چہرے پر ایک دیپتی دکھائی پڑی جس کی طرف دیکھتے ہی واسنا کی آنکھیں اندھی ہو جاتی خود ہی جب جاگ جاتی ہے تو دل کی کمزوریاں اس کے پاس آتے ہوئے ڈرتی ہیں